مجلس کا کفارہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری زمانے میں جب مجلس سے اٹھتے تو آخر میں یہ دعا پڑھتے اللہم و بحمدک اشہد الہ الا انت و اتوب الیک ترجمہ تو پاک ہے اے میرے رب اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور شہادت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے ہر طرف ظلم اور گناہ کی آندھیاں چل رہی ہیں بس وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی بچائے اور اللہ تعالی اس کو بچاتا ہے جس میں بچنے کی فکر ہو ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مجلس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ذکر اور استغفار پر کرنے کی پختہ عادت ڈال لیں کیونکہ موت بھی زندگی کی اس مجلس کا خاتمہ اور اگلی مجلس کا آغاز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من جلا صفی مجلس فقف رفیع لغت فقول قبل مجلس ہی دالک سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں فضول لغ اور بے فائدہ باتیں زیادہ ہوتی رہیں تو اگر وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اس مجلس کے گناہ اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت ہے احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ کی مجلسیں انسان کے لیے قیامت کے دن بڑا خسارہ ہوں گی آج کل تو گناہ کی مجلسیں بے شمار ہیں ٹی وی کے مجلس موبائل گیمز کی مجلسیں کمپیوٹر اور نیٹ کی مجلسیں اول تو ہمیں ان مجالس سے بچنا چاہیے لیکن اگر شیطان پھنسا لے تو ہم اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں انشاءاللہ اللہ گناہ مٹ جائیں گے اور اگر ہم اس دعا کا دل کی توجہ سے اہتمام کرتے رہیں تو بہت سی بری مجلسوں سے انشاءاللہ اللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی ابو داود کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو اس دعا کا اہتمام فرماتے ہیں اس پر ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پہلے تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارت فی مجلس کہ یہ کلمات مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک اور معصوم تھے مگر امت کی تعلیم کے لیے اور اپنے عظیم درجات کی مزید بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک کلمات کا اہتمام فرماتے تھے بلکہ ایک روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات کے دو عظیم الشان فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں جو نیکی ہوئی اس پر ان کلمات کی برکت سے قبولیت کی مور لگ جاتی ہے کہ اب یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہے اور دوسرا فائدہ وہی ہے کہ مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے چنانچہ اچھی مجلس تلاوت کی مجلس ذکر و نماز کی مجلس دعوت و بیان کی مجلس کے بعد بھی اس کا اہتمام کر لیا جائے نسائی کی روایت میں بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز ادا کرتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تکلم اب کان کا علیہن الى علیہ القیامہ وان و ان تکلم بشر کان کفارۃ له اللہ یعنی اگر مجلس میں اچھی بات کہی ہے تو اس پر قیامت کے دن تک کے لیے حفاظت کی مہر لگ جاتی ہے اور اگر بری بات کہی ہے تو اس کے لیے یہ کلمات کفارہ بن جاتے ہیں دوسری ایک روایت میں مجلس ذکر کی تصریح ہے کہ اگر مجلس ذکر میں یہ دعا پڑھے تو وہ مجلس اس کے لیے قیامت تک محفوظ ہو جاتی ہے فقول بعض روایات میں اس دعا کو تین بار پڑھنے کا تذکرہ ہے اس لیے تین بار پڑھنا زیادہ مفید ہے حقیقت میں یہ دعا بہت بڑا خزینہ ہے ہر نیکی کے بعد اور ہر غلطی کے بعد اس کا اہتمام ہو تو حسن خاتمہ کی منزل انشاءاللہ اللہ آسان ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب اتوب الیک ترجمہ اے میرے اللہ آپ پاک ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ دعا یاد ہے وہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں آج سے جب تلاوت کریں دینی مضمون پڑھیں اور کسی بھی اچھی یا بری مجلس میں بیٹھیں یا اٹھیں تو یہ دعا توجہ سے پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوگا نیکیا محفوظ ہوتی اور گناہ مٹتے محسوس ہوں گے عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى قال كفاره لما يكون في المجلس